واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا اور آپ اے نبی جب قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اللہ کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو وہ گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دلوں پر پردہ پڑ جانے کا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کوئی اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا وہ حجاب انہیں چھپا لیتا ہے یہاں مستور ساتر کے معنی میں ہے جیسے میمون مشعوم یا من اور شائم کے معنی میں وہ پردے گو بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہدایت میں اور ان میں حد فاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ مسند ابو اعلیٰ موصلی میں ہے کہ سورہ تبت یدا کے اترنے پر عورا ام جمیل شور مچاتی دھار دار پتھر ہاتھ میں لیے یہ کہتی ہوئی آئی کہ اس مزمم کو ہم نہیں ماننے کے ہمیں اس کا دین ناپسند ہے ہم اس کے فرمان کے مخالف ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ لے گی رسول اللہ نے فرمایا بے فکر رہو یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی اور رسول اللہ نے اس سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن شروع کر دی یہی آیت تلاوت فرمائی وہ آئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حجو کی ہے آپ نے فرمایا نہیں رب کعبہ کی قسم تیری کوئی حجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ یہ کہتی ہوئی لوٹی کہ تمام قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی لڑکی ہوں اکنہ کنان کی جمع ہے اس پردے نے ان کے دلوں کو ڈھک رکھا ہے جسے یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے جس سے وہ قرآن اس طرح سن نہیں سکتے کہ انہیں فائدہ پہنچے اور جب آپ نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پڑھتے ہیں تو یہ بے طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں نفور جمع ہے نافر کی جیسے قاعد کی جمع قعود آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مزدر بغیر فعل ہو اللہ عالم جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر پینتالیس میں ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اکیلے کے ذکر سے بے ایمانوں کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کہنا مشرکوں پر بہت گراں گزرتا ہے ابلیس اور اس کا لشکر اس سے بہت چڑھتے تھے اس کے دبانے کی پوری کوشش کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے برخلاف اسے بلند کرنے اور عزت دینے اور پھیلانے کا تھا یہی وہ کلمہ ہے کہ اس کا قائل فلاح پاتا ہے اس کا عامل مدد دیا جاتا ہے دیکھ لو اس جزیے کے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک یہ پاک کلمہ پھیل گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیطانوں کا بھاگنا ہے گو بات یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اذان سے تلاوت قرآن سے شیطان بھاگتا ہے لیکن اس آیت کی یہ تفسیر کرنی غرابت سے خالی نہیں